سلیمان بن بن بلال نے سعید سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور اس میں یہ اضافہ ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے کون اس کو قرض دے گا جو نہ محتاج ہے اور نہ ہی ظالم صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چھہتر